السلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پچھلے لیکچر کا فوکس تھا سائبر کرائم ہم نے مختلف طرح کے ایسے کرائمز کا تذکرہ کیا تھا جو کہ انٹرنیٹ کی مدد سے کیے جاتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کرائمز کو روکنے کے یا پھر ان کے افیکٹ کو منیمائز کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں ہم نے ان کی کچھ ڈسکشن کی تھی سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی ڈینائل آف سروس اٹیکس کی ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسے اٹیکس ہوتے ہیں جن کے ذریعے کہ سرور کو ایک لحاظ سے نااہل کر دیا جاتا ہے یعنی وہ کسی قابل نہیں رہتا وہ جو اس کا عام کام ہے جو اس کی عام ڈیوٹیز ہیں ان کو پرفارم نہیں کر کر پاتا اس اٹیک کے ہم نے بتایا تھا کہ تین فیزز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو اس اٹیک کے لیے کینڈیڈیٹس تلاش کیے جاتے ہیں ایسے کمپیوٹرز تلاش کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے اٹیک کیا جا سکے پھر ان کمپیوٹرز کو عام کیا جاتا ہے ان پہ ایک اسپیشلائز سافٹ ویئر جو ہے وہ انسٹال کی جاتی ہے اور آخر میں اٹیک کمنس کیا جاتا ہے یعنی جس سرور پہ اٹیک کیا جاتا ہے اس پہ بے شمار ڈیٹا بھیجا جاتا ہے اس کو ڈیٹا سے اوور لوڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی اور کام نہ کر سکے اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اور طرح کے اٹیکس کی لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ سائبر کرائم جو ہیں یہ عام کرائم جو ہیں اسی کی طرح ہیں یہ یہ جرم ہے انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس سے ذرا کم درجے کے کرائم ہیں یہ ایسے جرم ہے جس کے ذریعے لوگ آپ کے گھر پہ جو پی سی پڑا ہے اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں آپ کا بزنس جو ہے اس کو تباہ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ملک کو بے شمار نقصان پہنچا سکیں جو مختلف طریقہ کے یہ جو سائبر کرائمز ہیں ان میں دوسرا جو ہم نے سائبر کرائم دیکھا تھا وہ میل بومبنگ کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک میل اکاؤنٹ پہ اتنے میسیجز بھیجے جائیں کہ وہ اوور فلو کر جائے اور اس کی وجہ سے وہ اپنا کام جاری نہ رکھ سکے پھر ہم نے بات کی تھی بریک انس کی یعنی ایک کمپیوٹر پہ کنٹرول حاصل کرنے کی اس کمپیوٹر کے مالک کی ایجاد کے بغیر اس کمپیوٹر پہ کنٹرول حاصل کرنے کی تاکہ وہاں پہ آپ چاہیں تو ڈیٹا ڈسٹرائے کر لیں وہاں سے کچھ انفارمیشن چوری کر لیں تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے کہا تھا کئی طریقے ہیں لیکن انٹروژن ڈیٹیکٹرز اگر لگائے جائیں اور یا پھر یہ کہ اپنے پاسورڈ جو ہیں وہ ذرا اچھی قسم کے رکھے جائیں اس سے خاصی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے ہم نے بات کی تھی کریڈٹ کارڈ فراڈ کی جس میں لوگ کریڈٹ کارڈ کے نمبر چوری کر لیتے ہیں اور ان کو پھر اللیگلی یوز کرتے ہیں ہم نے سافٹ ویئر پائرسی کی بات کی تھی کہ جو شاید سب سے بڑا جرم ہے جو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے کہ آتھر کی اجازت کے بغیر اس کی کریشن کو یوز کیا جاتا ہے آتھر کو کمپنسیٹ کیے بغیر اس کو اس کے پیسے دیے بغیر اس کی محنت کا سلا دیے بغیر اس کی کریشن کو یوز کیا جاتا ہے دیٹس اے کرائم ہم نے انڈسٹریل ایسپیناج کی بات کی تھی کہ بزنسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں اوور دا انٹرنیٹ ہم نے بات کی تھی ویب اسٹور اسپوفنگ کی کہ لوگ جعلی ویب سائٹس بنا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے جو معصوم لوگ ہیں ان کے کریڈٹ کارڈ کے نمبر چوری کر لیتے ہیں وائرسز کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ یعنی یہ ایسی سیلف ریپلیکیٹنگ سافٹ ویئر ہوتی ہے جو جس کو ڈیٹیکٹ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو دوسرے پروگرام سے اٹیچ کرتی ہے اور اس کے ذریعے مختلف کمپیوٹرز پہ یہ اٹیک کرتی ہے ہم نے وائرس کی طرح کے جو اور پروگرامز ہیں ورمز ہیں ٹروجن ہارسز ہیں لاجک بامز ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا تھا ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے as as good computer professionals کہ ہم ایسے کام نہ کریں اور ایسے کام جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ کریں ایسے کام جو لوگ کرتے ہیں ان کے اعمال کی نفی کرنے کے لیے ان کو بلاک کرنے کے لیے ہم نت نئی چیزیں ڈیولپ کریں it's our social responsibility professional تو ہے ہی it's also our social responsibility آج جناب ہم کچھ ایسی یعنی سوشل چیزوں کی بات کریں گے آج ہم بات کریں گے سوشل امپلیکیشن آف کمپیوٹنگ کی آج ہم بات کریں گے کہ ہماری سوسائٹی پہ ان کمپیوٹرز کا کیا امپیکٹ ہے ان کا کیا اثر ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بزنسز کس طرح چینج ہو گئے ہیں کمپیوٹنگ کی وجہ سے ہماری ہماری کام کرنے کے طریقے ہمارے کام کرنے کی انوائرمنٹ کس طرح چینج ہو گئی ہے ہماری لیونگ کنڈیشنز ہمارے رہنے کے طور طریقے کس طرح چینج ہوئے ہیں ہماری ہیلتھ کے بارے میں کمپیوٹرز نے کیا کیا امپروومنٹس کی ہیں اور یہ بھی کہ ہماری ایجوکیشن اس پہ کمپیوٹنگ کا کیا فرق پڑا ہے تو جناب آج کا topic social implications of computing ایک بات تو آپ پہ واضح ہونی چاہیے کہ جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے انسان اور کمپیوٹرز کا کی یہ جو دوستی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے ان کا عمل دخل ہماری زندگی میں بڑھتا جا رہا ہے کمپیوٹر جو ہیں ہمیں بہت طرح کی پرابلمز جو ہیں انہیں سالو کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ ان کی وجہ سے کچھ پرابلمس کریٹ بھی ہوتی ہیں آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے لیکن ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے جو ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ why are we interested in this topic why are we interested in discussing the social implication of computing کیوں ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں ایز سافٹ ویئر پروفیشنلس ہمیں کیوں چاہیے کہ ہم یہ جو سوشل امپلیکیشنز ہیں کمپیوٹنگ کی ان کو ڈسکس کریں کیا وجہ ہے اس کی دیکھیے نا اب یہ کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی جو ہے انہوں نے ہمارے وے آف لائف کو چینج کر دیا اور ایسا چینج کیا کہ آج تک کسی اور چیز نے اتنا ہمارے وے آف لائف کو جس طرح ہم رہتے سہتے ہیں اس کو چینج نہیں کیا تھا اور یہ بھی کہ ان کو اگر ہم اسٹڈی کریں ان کے افیکٹ کو اگر ہم اسٹڈی کریں کہ پاسٹ میں ان کے کیا امپیکٹ رہے ہیں پاسٹ میں کمپیوٹنگ نے کیا مسٹیکس کی ہیں پاسٹ میں کمپیوٹنگ نے ہماری لائف سٹائل کو کس طرح بہتر بنایا ہے تو اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں اور اس سبق کو یوز کر کے ہم اپنے فیوچر ڈائریکشن جو ہے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کون سی چیزیں کمپیوٹر کے ذریعے کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے so that's why I think it is very important to study the impact of computing on our life تاکہ فیوچر میں ان کا جو امپیکٹ ہے اس کی ڈائریکشن ہم متعین کر سکیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک بڑے انٹرسٹنگ ڈائلاما کی دا ڈائلاما آف کمپیوٹنگ دیکھیں نا کمپیوٹنگ جو ہے اور کمپیوٹر جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت پاورفل ہوتے جا رہے ہیں اور اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں آٹونومس ہوتے جا رہے ہیں دوسرے یہ کہ کچھ عرصے سے اب کمپیوٹرز میں نئی ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں جس سے یہ فیل سیف ہوتے جا رہے ہیں یعنی کمپیوٹر فیل نہیں ہوتے ان کے فیلئر موڈ جو ہیں ان کو مینج کیا جا رہا ہے بلکہ کچھ اور ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جس کے ذریعے ان میں ایک سیلف ہیلنگ کا کیریکٹرسٹک ڈالا جا رہا ہے یعنی اگر کمپیوٹر میں کوئی پرابلم ہو وہ اس کو خود بخود ٹھیک کر لیں اس سے یہ کمپیوٹر جو ہے اور زیادہ اوٹونومس ہوتے جا رہے ہیں اور زیادہ خود مختار ہوتے جا رہے ہیں یہ بڑی گڑبڑ والی بات ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا رہا کمپیوٹر جس طرح امپروو ہوتے رہے تو آج تو ہم ان کے ماسٹر ہیں وہ ہمارے غلام ہیں کل کو یہ رول ریورس نہ ہو جائے دیکھیں ہم تو ایسے ہی رہیں گے کمپیوٹرز بہتر ہوتے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا فیوچر میں اب پاسبلٹی ایگزٹ کہ رول ریورس ہو جائیں یہ ہمارے ماسٹر بن جائیں ہم ان کے بن جائیں تو جناب کیا کرنا چاہیے کمپیوٹنگ میں جو پروگرس ہو رہی ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دینا چاہیے کمپیوٹر میں کمپیوٹنگ میں جو پروگرس ہو رہی ہے اس کو ہم ریورس کر دینا چاہیے تاکہ یہی جو ایک بڑا خطرناک سا سینیریو ہے دیٹ ڈزن ٹیک پلیس کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ کمپیوٹرس کو ہم ذرا ڈم کرنا شروع کر دیں کیونکہ دیکھیں نا وقت کے ساتھ ساتھ یہ پاورفل ہوتے جا رہے ہیں خود مختار ہوتے جا رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آ جائے گا جب یہ بہت زیادہ پاورفل ہو جائیں گے بہت زیادہ خود مختار ہو جائیں گے پاسبل تو ہمیں کیا کرنا چاہیے انہیں بہتر بناتے رہنا چاہیے یا ان کو اب ذرا تھوڑا سا ڈمپ ڈاؤن کر دینا چاہیے ان کو ذرا تھوڑا سا خراب کر دینا چاہیے that's a dilemma that is the dilemma of computing ہمارے پاس دو چوائسیز ہیں we don't know which one to take ان کو ہم بہتر بناتے ہیں اس سے ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کے کانسیکوینسز بہت غلط ہوں تو شاید ہمیں چاہیے کہ مزید بہتر نہ بنائیں اس کے بارے میں آپ ضرور سوچیے گا تو جناب اس ڈائلاما کے بارے میں آپ ضرور سوچیے گا اور اپنے خیالات ہم سے شیئر کیجیے گا اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی مختلف سی اب ہم بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹنگ کا امپیکٹ کیا رہا ہے on the field of business یعنی بزنس کو کمپیوٹنگ نے کس طریقے سے چینج کیا ہے ایک چیز جناب جو ہوئی ہے وہ یہ میرے خیال میں کمپیوٹنگ کی وجہ سے گلوبل کوپریشن جو ہیں بڑی بڑی کوپریشن جو ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئی ہیں کمپیوٹنگ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئی ہیں دیکھیے یہ کارپوریشن جو ہے نا یہ پھیلی ہوئی ہیں بعض جو ہیں ان میں سے وہ سینکڑوں ملکوں میں پھیلی ہوئی ہیں تو کمپیوٹنگ اور یہ انٹرنیٹ انٹرنیٹ بیس کمیونیکیشن ہے اس کی وجہ سے یہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ان کو بہتر طور پہ کوآڈینیٹ کر سکتے ہیں ان کو زیادہ افیکٹولی کوآڈینیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہ اگر ان یونٹس میں سے ایک یونٹ جو ہے وہ کوئی نئی قسم کی نالج ڈسکور کرتا ہے نئی قسم کی نالج گین کرتا ہے تو وہی نالج بڑی آسانی سے باقی ساری کی ساری کوپریشن میں پھیلائی جا سکتی ہے because of computing because of the internet یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یہ کوپریشن جو ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے زیادہ تیزی سے بہتر ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کیا افیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے افیکٹ یہ ہوا ہے کہ یہ بہت زیادہ پاورفل بن گئی ہیں بطری کوپریشن بطری گلوبل کوپریشن دنیا میں ایسی ہیں جو بعض نیشن اسٹیٹس جو ہیں یعنی بعض ممالک جو ان سے زیادہ پاورفل ہیں they make much more money than many of the countries of the world and as you know money brings power تو کمپیوٹنگ کی وجہ سے شاید یہ ہوگا کہ یہ جو پاورفل گلوبل کوپریشنز ہیں یہ مزید پاورفل ہوتی جائیں گی ہو سکتا ہے بہت سالوں کے بعد یہ دنیا جو ہے یہ ملکوں کی بجائے کوپریشن پہ مشتمل ہو آرگنائزیشن میں ایک نئی طرح کی آرگنائزیشن پیدا ہو رہی ہیں یعنی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر جو ہے شاید وہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹنگ کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے یہ نئی آرگنائزیشن جو ہے اسے میں کہوں گا دا نیٹ ورک آرگنائزیشن دیکھیے اس سے پہلے جو آرگنائزیشن ہوتی تھی دنیا بھر میں اچھی خاصی آرگنائزیشن مشہور مشہور بڑی بڑی چھوٹی بھی ان میں ایک لیئرڈ اسٹرکچر ہوتا تھا ایک ٹری لائک اسٹرکچر ہوتا تھا کہ بڑے صاحب یہاں پہ ہیں ان سے نیچے کچھ چھوٹے چھوٹے صاحب ہیں ان سے نیچے اور بھی کچھ چھوٹے چھوٹے صاحب ہیں سون اینڈ سو فور اس طرح لیئرس ہیں آخر میں کچھ لائن مینیجرز ہیں اور پھر آخر میں ورکرز ہیں تو لیئرس تھیں یہ نئی آرگنائزیشن جو ہے اس میں لیئرس نہیں ہیں اس میں کوئی لیز نہیں ہے ایسی ان آرگنائزیشن میں بزنس ذرا مختلف طریقے سے ہوتا ہے جس طرح کی ہر کی پرانی آرگنائزیشن ہوتی تھی ایسی کوئی نہیں ہے اس میں almost everybody can talk to almost everybody in practice ہوتا یہ ہے کہ almost everybody can talk to many people پہلے تو تھا نا کہ فکس تھا کہ یہ میرا باس ہے اس سے صرف یہ میں صرف اپنے باس سے بات کر سکتا ہوں اس سے اوپر اس سے اوپر اس سے اوپر جانا میرے لیے صحیح نہیں تھا اس کی مجھے اجازت نہیں تھی یہ جو نئی نیٹ ورک آرگنائزیشن ہے اس میں everybody can talk to most everybody they are more communication channels they are more sharing there is more sharing of ideas there is more sharing of information in fact in organization میں آرگنائزیشن کی جتنی بھی نالج ہے جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ سب کو اویلیبل ہے فائدہ اس کا فائدہ یہ کہ اب یہ جو ورکر ہیں اس آرگنائزیشن کے انہیں یہ ضرورت نہیں کہ نالج وہ انفارمیشن اکٹھی کرتے پھریں it's it's there there in a very nice format اور وہ اویلیبل ہے انہیں وہ اپنے پی سی سے اس نالج کو اس انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں ساری کی ساری نیٹورکڈ آرگنائزیشن ہے تو کیونکہ اب انہیں چیزیں تلاش کرنے میں انفارمیشن تلاش کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا so now they have more time to use that information to make sense out of that information to use that information to make more money for the organization networked organization جو ہے اس میں انفارمیشن زیادہ ریڈلی اویلیبل ہے اس میں بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ود ان دی آرگنائزیشن جو ہے سب لوگ آپس میں انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں اور آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن بھی وہ اپنے کسٹمر سے اپنے سپلائر سے خاصی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسیزن میکنگ زیادہ تیزی سے ہوتی ہے ڈسیزن میکنگ زیادہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس ساری کی ساری انفارمیشن موجود ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے یہ کہ بزنس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پروفیٹیبل ہو جاتے ہیں یہ جو نیٹورک آرگنائزیشن جو ہے نا اس کا اسٹرکچر خاصا فلیکسیبل ہے انٹرنیٹ کی طرح آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کا ایک فکسڈ اسٹرکچر نہیں ہے اور یہ کہ اس آرگنائزیشن کے جو سب یونٹس ہیں ان کے پاس زیادہ آٹونمی ہے وہ زیادہ چیزیں خود ہی ڈیسائیڈ کر کے کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی طرح انٹرنیٹ کے بھی جو سب نیٹورکس ہیں وہ آٹونس ہیں انٹرنیٹ میں انٹرنیٹ کا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیمانڈ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے اگر ایک سروس کو لوگ زیادہ یوز کر رہے ہیں زیادہ سرورز اس سروس کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں نیٹ ورک آرگنائزیشن جو ہے اس کا اسٹرکچر بھی کچھ ایسا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کے مطابق ڈیمانڈ آف دا ٹائمس کے مطابق چینج ہو جاتا ہے سو so, یہ نیٹ ورک آرگنائزیشن جو ہے اس کا اسٹرکچر خاصی حد تک انٹرنیٹ جیسا ہے انٹرنیٹ کے زمانے کی کوپریشن جو ہے اس کا اسٹرکچر انٹرنیٹ جیسا ہی ہے فلیکسیبل چینجز آن ڈیمانڈ اور اس کے جو سب یونٹس ہیں وہ خاصی حد تک اٹانومس ہے تو جناب یہ نالج شیئرنگ یہ ڈیسینٹرلائزیشن آف کنٹرول یہ ساری چیزیں ان نیٹورک آرگنائزیشن کو زیادہ پاورفل بنا دیتی ہیں زیادہ افیکٹو بنا دیتی ہیں اور ان آرگنائزیشن کے جو ورکرز ہیں they spend more time on analysing information instead of collecting information اور یہ بھی کہ ان میں ایک سینس آف اونرشپ آرگنائزیشن کے بارے میں آ جاتی ہے وہ اسے اپنی ہی کمپنی سمجھتے ہیں اپنی ہی آرگنائزیشن سمجھتے ہیں کیونکہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ان کو ویزیبل ہے کمپنی نے ان سے کچھ چھپایا نہیں ہوا اس سے یہ سینس آف اونرشپ آتی ہے اس سے ورکر جو ہیں وہ زیادہ بہتر زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے آرگنائزیشن کو بھی اور اس پرٹیکولر ورکر کو بھی انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے اور کمپیوٹنگ کے آنے کی وجہ سے بہت چینجز آئی ہیں مختلف پروفیشنز میں ایک زمانے میں ٹائپس بہت ہوا کرتے تھے اب ختم تو نہیں ہوئے لیکن کم ہوتے جا رہے ہیں آج کل بھی ہمارے بینکوں میں یہ بینک ٹیلرز ہوتے ہیں یعنی وہ کھڑکی کے پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو پیسے دیتے ہیں لیتے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ختم ہو جائے گا آپ یہ آٹومیٹک ٹیلر مشین جو ہیں ان کے پاس جایا کریں گے ٹیلیفون آپریٹر جو ہیں وہ بھی ذرا کوئی اتنی زبردست پوزیشن نہیں ہے آج کل وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیمانڈ کم ہوتی آ رہی ہے اور ختم ہو جائے گی کچھ کچھ کچھ عرصے کے بعد لیکن جابز ایسی ہیں جو عرصہ پہلے ایگزٹ نہیں کرتی تھیں لیکن کمپیوٹنگ کی وجہ سے انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ نیولی کریٹڈ جابس ہیں جاب میں جو یہ بڑے چیفس ہوتے ہیں اس میں ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے چیف آپریٹنگ آفیسر ہوتا ہے چیف ٹیکنالوجی آفیسر ہوتا ہے چیف فائنینشیل آفیسر ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور چیفس بھی آ گئے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے کمپیوٹنگ کی وجہ سے ایک سی آئی او ہے چیف انفارمیشن آفیسر کچھ عرصہ پہلے ایسی کوئی پوزیشن کسی کمپنی میں نہیں ہوتی تھی ایک اور ہے چیف نالج آفیسر سی کے او ایک جو سب سے ریسنٹ ان میں سے ہے وہ ہے C S O chief security officer کیونکہ کارپوریشن جو ہے they are much more worried about the security of net networks and data than they were some time back تو پرانی بعض جاب جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں کمپیوٹنگ کی وجہ سے نئی بعض جاب جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں کمپیوٹنگ کی وجہ سے اور فرق عموماً جب بھی ایسے کچھ ہوتا ہے فرق عموماً جو جابس ختم ہو رہی ہوتی ہیں جو کریٹ ہو رہی ہے تو ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جاب جو جابس ختم ہو رہی ہوتی ہیں وہ ذرا لو اینڈ کی ہوتی ہیں جو کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ ذرا ہائی اینڈ کی جابس ہوتی ہیں وہ they are better paying jobs they require more skill جو جابس ختم ہو رہی ہوتی ہیں عموماً they require less skill they are less paying ایک اور افیکٹ جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ واضح ہوتا جائے گا وہ یہ کہ دنیا کی جو ورک فورس ہے اس میں ٹیمپری ورکرز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا پرماننٹ امپلائیز جو ہیں ان کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتی جائے گی ایون جو بڑے اچھے پروفیشنلز ہیں اسپیشلی کمپیوٹنگ پروفیشنلز وہ لوگ بھی اب پروجیکٹ بیسڈ ہو گئے ہیں یعنی وہ ایک پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں اسے فنش کرتے ہیں they move on to the next project ہو سکتا ہے وہ پروجیکٹ اسی آرگنائزیشن میں ہو یا ہو سکتا ہے وہ کسی اور آرگنائزیشن میں ہو تو ان کی جو کسی آرگنائز سے تعلق جو ہے اس کا بیسز اب پروجیکٹ بن گیا ہے not not a whole lifetime یہ نہیں کہ میں نے یہاں پہ نوکری شروع کی تو میں یہیں سے ریٹائر ہوں گا the professional goes after projects better paying projects more interesting more challenging projects تو ہوا یہ ہے کہ لائلٹی کا تعلق جو ہے نا اب ذرا ہم سے کم ہوتا جا رہا ہے اب پروفیشنلزم پہ بات زیادہ آ گئی ہے اور ایبلٹی ٹو پرفارم اس پہ بات زیادہ آ گئی ہے اور فوکس جو ہے اسپیشلی یہ جو ہماری کمپیوٹر سینٹرنک آرگنائزیشنز ہیں اس میں فوکس اس بات پہ نہیں ہے کہ I belong to this organization اس پہ یہ ہے کہ میری پروفیشنل کمپیٹنسی کیا ہے میری میرا کوالٹی آف ورک کیا ہے so organizations are more interested in these two factors وہ لائلٹی کو اتنی اہمیت اب نہیں دیتی جتنی پروفیشنل کمپیٹنسی کو دیتی ہیں جتنی آپ کے کوالٹی آف ورک کو اہمیت دیتی ہیں ایک چیز اور جو بزنسز میں شروع ہو گئی ہے اور میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی وہ یہ کہ بزنسز نے اپنے امپلائیز کو زیادہ کلوزلی مانیٹر کرنا شروع کر دیا ہے آج کل ایسی ایسی سافٹ ویئر اویلیبل ہے جس کے ذریعے ایون آپ کا ہر کی سٹروک جو ہے جو آپ نے کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ ٹائپ کرتے ہیں اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے یہ بھی مانیٹر کیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا ای میل میں بھیج رہے ہیں کس کو بھیج رہے ہیں آپ کی ای میل کہاں سے آ رہی ہے یعنی آپ کی ای میل کو پڑھا جا سکتا ہے آپ کو آپ کی ای میل کو سینسر کیا جاتا ہے آٹومیٹکلی دو systems are available right now اور یہ بھی کہ اگر آپ ویب پہ سرفنگ کرتے ہیں تو اس چیز کا بھی ریکارڈ رکھا جا سکتا ہے اور اس ریکارڈ کو اینالائز کیا جا سکتا ہے کہ آپ کس ویب سائٹ پہ کب گئے تھے تو کارپوریشنز جو ہیں آرگنائزیشن جو ہیں they are more suspicious of their employees انہوں نے ان کے جو ایکشنز ہیں ان کو زیادہ کلوزلی مانیٹر کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ کلوز مانیٹرنگ کس چیز کی وجہ سے انیبل ہوئی ہے کمپیوٹنگ کی وجہ سے شاید ٹرسٹ تو وہ پہلے بھی نہیں کرتے تھے لیکن اب ان کو ایک ایسے آلات مل گئے ایسے سسٹم مل گئے ایسے سافٹ ویئر مل گئی ہے جس کی مدد سے وہ اپنے امپلائیز کو کلوزلی مانیٹر کر سکتے ہیں ایک اور ٹرینڈ جو شاید بڑھے گا وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ پروفیشنل جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے وہ بجائے روز دفتر جانے کے گھر سے ہی اپنا کام کیا کریں گے وہ اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکیں گے اپنے کالیگس سے جو ان کے دفتر میں یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سوال جواب کر سکیں گے ان کو اپنا کام دکھا سکیں گے ان کا کام دیکھ سکیں گے through computers through the internet یہ آلریڈی ہو رہا ہے لیکن میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹرینڈ بڑھتا جائے گا اس کا فائدہ کیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے میرا دفتر ہو سکتا ہے میرے گھر سے بیس میل کے فاصلے پہ ہو تو وہ جو آنے جانے کا ٹائم ہے نا وہ بچ جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ شاید مجھے کپڑوں پہ بھی زیادہ پیسے نہ خرچ کرنے پڑے میں اپنے ہی وہ جو گھر میں دھوتی کرتا پہن کے بیٹھا ہوتا ہوں وہی بیٹھ کے اپنا کام کر سکوں روز اپنے مجھے بوٹ نہ پالش کرنے پڑے اپنی کار نہ دھونی پڑے سو یہ جو ورکنگ فرام ہوم اس کے کچھ فوائد ہیں لیکن یاد رہے اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کے کالیگس جو ہیں ان سے آپ کا کانٹیکٹ کم ہو جاتا ہے آپ ان سے کمیونیکیٹ تو کرتے ہیں فون کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے لیکن فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے کمپیئر ٹو جو پرسنل آمنے سامنے بیٹھ کے کمیونیکیشن ہوتی ہے ان کی کوالٹی میں فرق ہے یہ فون اور internet based communication this is inferior knowledge اور آئیڈیاز اتنی آسانی سے ٹرانسفر نہیں ہوتے اس طرح کی کمیونیکیشن میں تو ان دونوں چیزوں سے کیا ہوتا ہے یعنی آپ کے کالگ سے جو کانٹیکٹ کم ہو رہا ہے آپ کی جو کمیونیکیشن ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی کوالٹی لوور ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کے جو کام ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی کوالٹی بھی لوور ہو جاتی ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ یہ جو لیک آف انٹریکشن ہے نا یعنی آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں جن سے آپ ڈائریکٹلی فوراً سوال جواب کرتے ہوں ان سے چیزیں پوچھتے ہوں ان سے چیزیں سیکھتے ہوں یا پھر وہ لوگ آپ سے چیزیں پوچھتے ہوں سیکھتے ہوں اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ آپ کی جو اپنی پرسنل پروفیشنل گروتھ ہے نا وہ بھی سلو ہو جاتی ہے your professional growth slows down because of this lack of interaction تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ آپ زیادہ مضبوط نہیں ہوتے جاتے آپ نے زیادہ آپ کی نالج میں ذرا اضافہ جو ہوگا ہوگا تو صحیح ٹائم کے ساتھ ساتھ لیکن شاید وہ اتنی تیزی سے نہ ہو جتنی تیزی سے اس صورت میں ہوتا کہ آپ دفتر میں بیٹھے ہوتے اپنے کالیگ سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے اور یہ ورکنگ فرام ہوم اس کا ایک اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بعض لوگوں کے سلسلے میں ان کی فیملی لائف بجائے بہتر ہونے کے خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اب یہ سب گھر پہ بیٹھے ہیں ان کا کمپیوٹر مستقل آن ہے تو یہ بھی مستقل آن ہے صبح دیکھی نہ شام دیکھی نہ رات دیکھی ہر وقت لگے میں نہ بیوی کو ٹائم دیتے ہیں نہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں نہ والدین کو ٹائم دیتے ہیں بس اپنے پروفیشن میں لگے ہوئے ہیں سو اس سے یعنی یہ جو گھر پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے اس سے یہ نیگیٹو افیکٹ بھی ہو سکتا ہے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہوئی ہے کمپیوٹنگ کی وجہ سے وہ یہ کہ مارکیٹنگ جو ہے نا یعنی اگر آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے چاہے کوئی سروس ہے یا کوئی پروڈکٹ ہے آپ نے بیچنی ہے بہت سارے لوگوں میں بیچنی ہے تو ایک زمانے میں بلکہ آج بھی you talked about mass marketing کہ ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے ایسے آئیڈیا سوچے جائیں جن کے ذریعے ان سب لوگوں کو کوئی چیز بیچی جا سکے ایک میسج ہوتا تھا یعنی آپ اخبار میں ایک طرح کا اشتہار دیں گے نا ٹی وی پہ ایک طرح کی آپ کیمپین چلائیں گے ریڈیو پہ ایک طرح کے اشتہار دیں گے نا تو ان کی مدد سے آپ بہت سارے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی یہ ہماری چیز خرید لو ہمارا ٹوتھ پیسٹ خرید لو ہماری چائے خرید لو ہمارے جوتے خرید لو دیٹس کال ماس مارکیٹنگ کہ آپ ان لوگوں کو اینالائز کر کے ان کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اس ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں اس کے مطابق ایک کوئی میسج بناتے ہیں اور وہ پھر آپ براڈ کاسٹ کرتے ہیں وہ پھر آپ پراپیگیٹ کرتے ہیں اور کہتے یہی ہیں کہ اس ایک میسج کی وجہ سے ایک اچھا خاصا پورشن جو ہے آپ کی پاپولیشن کا وہ آپ سے آ کے آپ کی چیز خریدے گا یا آپ کی سروس آپ سے خریدے گا یہ ہوتی ہے ماس مارکیٹنگ کمپیوٹر کی وجہ سے جو ایک چیز انیبل ہوئی ہے وہ ہے پرسنلائزڈ مارکیٹنگ ویب اور انٹرنیٹ کی وجہ سے نا the direction is changing from mass focus to a single person focus بجائے اس کے کہ آپ ماس مارکیٹنگ کیمپینس ڈیزائن کریں آپ ہر آدمی کے لیے ایک مختلف کیمپین ڈیزائن کرتے ہیں اور ظاہر ہے you are able to do that کیونکہ چیزیں آٹومیٹ ہو گئی ہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ ویب پہ سرف کرتے ہیں آپ کا ہر کلک جو ہے نا بعض ویب سائٹ وہ ریکارڈ کرتی ہیں کہ کدھر جا کے آپ نے کیا کیا ایک چیز تو یہ دوسرا یہ کہ اکثر اکثر تو نہیں بعض ویب سائٹس جو ہیں وہ آپ کو ایک کوشچنیر بھی دیتی ہیں آپ سے سوال جواب کچھ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کا سارا آپ جواب دے دیں تو ہم آپ کو کوئی رینڈملی ہو سکتا ہے پرائز اوارڈ کر دیں تو آپ اس کے سلے میں کچھ سوال جواب ان کے ساتھ کر لیتے ہیں یعنی ان کے پاس کچھ ڈیٹا اکٹھا ہو جاتا ہے تو یہ جو آپ کا ویب کے اوپر ادھر سے ادھر جانے کا اور یہ جو کوشچن آنسرز ہیں یہ والا ڈیٹا جب یہ اکٹھا ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کا تو اس کو انڈیویجلی اینالائز کیا جاتا ہے اس ڈیٹا کو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اینالائز کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی خاص پیٹرنس ہیں اس سے آپ کے بیہیویئر کے بارے میں کیا پتہ لگتا ہے پھر اس بیہیویئر کو ذہن میں رکھ کے ان خاص پیٹرنس کو ذہن میں رکھ کے صرف آپ کے لیے ایک پرسنلائزڈ انڈیویجلائزڈ آفر بنائی جاتی ہے اور وہ آفر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جناب آپ ہماری سروسز خریدیں ہماری گڈس خریدیں اور وہ آفر ہو سکتا ہے آپ کو ای میل کے ذریعے بھیج دی جائے یا ہو سکتا ہے وہی جس ویب پیج پہ آپ ہیں وہیں پہ کونے میں ڈسپلے کر دی جائے اس کی ایک مثال میں دوں ایک دفعہ مجھے یاد نہیں میں کس سرچ انجن پہ گیا تھا وہاں پہ میں نے فلاورز کے لیے سرچ کی فوراً اگلی اسکرین پہ اشتہار آ گیا اگر آپ نے فلاورز خریدنے تو فلائی جگہ پہ چلے جائیں دیٹس واٹ آئی کال انویژلائز مارکیٹنگ انہیں پتا ہے کہ جناب یہ سب فلاورز کو دیکھ رہے ہیں تو دیر سم چانس کے یہ فلاور خریدنا چاہتے ہیں انہوں نے فوراً مجھے فلاورز کا اشتہار دکھا دیا ویری گڈ سو دنیا کمپیوٹرز کی وجہ سے ماس مارکیٹنگ سے پرسنلائز مارکیٹنگ طرف بڑھتی جا رہی یہ تو بزنس کی کچھ باتیں تھیں پالیٹکس کے بارے میں بھی ایک کامنٹ کہ کمپیوٹنگ کا پولیٹیکل پروسیس پہ کیا اثر ہوا ہے دیکھیے آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ پبلک میٹنگس کرتے ہیں ہم ریفرنڈا کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہمیں پبلک جو ہے ان کے اوپینین کا پتہ لگ سکے وہ کیا چاہتی ہے اس کے لیے یہ جو یہ ریفرنڈا ہے یہ جو پبلک میٹنگ ہے ظاہر اچھا خاصا خرچہ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو لانا لے جانا پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر ریفرنڈم ہو رہا ہے تو اس کو جو لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ان کو جمع تفریق کرنا اور بتھیری ارینجمنٹ کروڑوں کا خرچہ ہے نا اس سے ایک بہتر طریقہ کمپیوٹنگ آپ کو فراہم کرتی ہے یہ کمپیوٹر ڈسکشن فورمز جو ہیں نیوز گروپس ہیں میلنگ لسٹ ہیں ان کی مدد سے آپ لوگوں کا اوپینین جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جناب پبلک آخر کیا چاہتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں آتا سب لوگ بیٹھے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اپنا اوپینین جو ہے وہ فریلی اوپنلی بیان کر رہے ہیں from the comfort of their homes ظاہر ہے کچھ لوگ اپنی جھگی میں بیٹھے ہیں پالیٹیشین جو اپنے محلوں میں بیٹھے ہیں لیکن دا کی پوائنٹ از کہ اس سے ایک تو یہ کہ اوپینین بڑی جلدی اکٹھا ہو سکتا ہے اور دوسرے کم خرچے سے اکٹھا ہو سکتا ہے کمپیوٹنگ کے بعض افیکٹس ہماری یہ جو ایوری ڈے سوشل لائف ہے اس پہ بھی پڑے ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کر لیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کمپیوٹنگ کی وجہ سے فاصلے گھٹ گئے ہیں جی ہاں گھٹ گئے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ بیس کمیونیکیشن جو ہے وہ خاصی کاسٹ افیکٹو ہے پیسے اتنے زیادہ نہیں لگتے تو اب اٹ ڈزن میٹر کہ میرا دوست میرا رشتہ دار کہاں بیٹھا ہے دنیا میں میں اس سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں ای میل کے ذریعے چیٹنگ کے ذریعے اور اس میں میرا اتنا زیادہ خرچہ نہیں آتا تو اس کی وجہ سے ہمارے فاصلے جو ہیں وہ گھٹ گئے ہیں جو ہماری فزیکل پریزنس ہے at a particular geographical location وہ شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں رہی اب اس کی وجہ سے سوسائٹی میں بڑے بعض پروفاؤنڈ افیکٹس آئے ہیں لیکن سوسائٹی کو چھوڑیں بزنس کے بارے میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو آج کل سافٹ ویئر کا کچھ کاروبار ہونے لگا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم اوورسیز جو بزنس ہیں ان کے لیے سافٹ ویئر بناتے ہیں یہ آخر کیوں ہوا ہے کس طرح شروع ہوا ہے اسی وجہ سے کہ انٹرنیٹ آ گیا انٹرنیٹ کی وجہ سے communication between the supplier and the buyer وہ ذرا آسان ہو گئی وہ ذرا کوسٹ افیکٹو ہو گئی اس لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس بزنسز ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے یہ تھرائیو کر رہے ہیں تو جناب یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کمپیوٹنگ کی وجہ سے فیملیز جو ہیں دے ہیو بیکم کلوزر یار دوست جو ہیں وہ بھی آپس میں اب زیادہ آفٹن بات کرتے ہیں بنسبت پہلے کے بڑی آسانی سے آپ انٹرنیٹ جا کے ایک چیٹ کا سیشن اپنے دوست سے شروع کر سکتے ہیں جو کہ نیو یارک میں بیٹھا ہے ظاہر ہے کہ آپ اسے عموماً فون کال کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچیں گے کیونکہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے دس از آلموسٹ فری تو جناب ڈسٹنسز گھٹ گئے لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کمپیوٹنگ کی وجہ سے ڈسٹینسز بڑھ بھی رہے ہیں دیکھیے television was bad enough ساری فیملی بیٹھ جاتی ہے ٹیلی ویژن کو دیکھتی ہے آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہوتی لیکن اب ویڈیو گیمز ہیں ویب آ گیا ہے اس کی وجہ سے میرے خیال میں situation is has become worse پہلے سے بھی برے حالات ہو گئے پہلے تو یہ تھا نا کہ فیملی بیٹھ کے کم از کم ایک ٹیلی ویژن تو دیکھتی تھی کمپیوٹر پہ تو صرف ایک آدمی بیٹھتا ہے وہ اپنے کمرے میں وہ اپنے کمرے میں وہ اپنے کمرے میں so families are spending less and less time together because of these video games because of the web حالانکہ فزیکلی وہ ایک دوسرے کے پاس ہے اتنے دور نہیں ایک دوسرے سے چند چند فٹ کے فاصلے پہ ایک دوسرے سے لیکن they are spending less and less time communicating with each other اس کی وجہ سے جو ہماری نئی جنریشن ہے میرے خیال میں اس کی ایموشنل گروتھ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور شاید ایڈلٹس کی بھی ایموشنل ویل بینگ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں شاید پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں سے اتنے خوش نہیں ہیں جتنے پہلے ہوا کرتے کیونکہ بچے ان سے بات ہی نہیں کرتے تو جناب یہ جو سالیچیوڈ ہے نا یعنی اکیلے بیٹھ کے کام کرنا یا کھیل کود کرنا یہ بچوں میں اور ایڈلٹس میں اب زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے اپنا فری ٹائم جو ہے بجائے اس کے کہ اپنے یار دوستوں سے فیملی سے انٹریکٹ کرنے میں گزارا جائے لوگ بیٹھے سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں یعنی پہلے تھا کہ گیم کھیلنی ہے تو ٹھیک ہے دوست کے ساتھ کھیلو باپ کے ساتھ کھیلو ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ کھیلو اب میں میرا کمپیوٹر مائی بیسٹ فرینڈ تو شاید اس سے ہماری سوسائٹی جو ہے بجائے بہتر ہونے کے پہلے کے نسبت ڈیٹیریٹ کر رہی ہے خراب ہو رہی ہے اور we have to do something about it اب بات کرتے ہیں جناب ورچوئل کمیونٹیز کی پہلے یہ تھا کہ جناب میں کورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں یہ میرے ہمسائے ہیں میرے محلے دار ہیں میں آباد میں رہتا ہوں یا پھر میں لنڈن میں رہتا ہوں لیکن میرے ارد گرد خاصے میرے جیسے کشمیری لوگ رہتے ہیں سو so, یعنی جو کمیونٹی تھی اس کا فوکس ہے جاگرفی پہ کہ آپ کہاں رہتے ہیں یا پھر کہاں سے آئے ہیں یہ جو ورچوئل کمیونٹیز انٹرنیٹ پہ بن رہی ہیں ان کا جاگرفی سے کوئی تعلق نہیں ان کا تعلق ہے انٹرسٹ سے کہ جناب ہم پچاس لوگ ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہمارا ایک کامن انٹرسٹ ہے تصوف تو ہم ایک ڈسکشن گروپ شروع کر دیتے ہیں اس پہ جا کے ایک دوسرے سوال جواب کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اناؤنسمنٹس کرتے ہیں کہ جناب تصوف پہ فلانی جگہ پہ کانفرنس ہو رہی ہے یا پھر یہ کہ ٹینس کا ہمیں شوق ہے تو ٹینس کا ایک ڈسکشن بورڈ بن جاتا ہے وہاں پہ جا کے لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ کون سا پلیئر اچھا ہے برا ہے بعض لوگ ٹیلیپیتھی میں انٹرسٹیڈ ہیں تو ٹیلیپیتھی کے بارے میں ڈسکشن شروع کر لیتے ہیں ایک ڈسکشن بورڈ بنا لیتے ہیں ایک کمیونٹی بنا لیتے ہیں یعنی جو لوگ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں وہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہو کے آپس میں گپ شپ کرتے ہیں کینسر پیشنٹس بعض جو ہیں انہوں نے اپنی ایک ورچوئل کمیونٹی بنائی ہوئی ہے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے فرانس میں دوسرے موگا دیشوں میں تیسرے بنگلہ دیش میں چوتھے امریکہ میں پانچویں نہ جانے کہاں یعنی یہ لوگ جو ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں سوائے ایک چیز کے کہ they are affected by the same disease so what they do is they discuss common issues virtual communities made possible due to the internet تو جناب یہ جو ورچوئل کمیونٹیز ہیں یہ بہت مختلف ہیں وہ جو ہماری جغرفی بیس کمیونٹیز تھیں ان کے مقابلے میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دیکھیے اگر وہ جو لنڈن میں ایک کمیونٹی تھی ہم کشمیریوں کی وہ کشمیریوں کی تھی ان اے وے اگر آپ کشمیری نہیں ہیں تو یو کانٹ ویلی بلانگ لیکن یہ جو ورچوئل کمیونٹیز ہیں اس میں یہ جو کہ آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کی ذات کیا ہے آپ کی آپ کا ریلیجن کیا ہے آپ کا جینڈر کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ آپ تو کمپیوٹر کے ذریعے انٹریکٹ کر رہے ہیں ان کو کیا پتا آپ کون ہیں کیا ہیں کہاں سے ہیں آپ جو کہتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں ایک اور چیز جو ان ورچوئل کمیونٹیز میں ہے جو شاید جغرافیکل کمیونٹیز میں نہیں تھی وہ یہ کہ یہاں پہ ذرا رسپیکٹ فار انڈیویجل ذرا کم ہے لوگ ایک دوسرے کا اتنا زیادہ لحاظ نہیں کرتے جتنا یہ جاگرفی بیسڈ کمیونٹی کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی سولٹی سے پیش نہیں آتے جس طرح یہ جیوگرافیکل بیس کمیونٹیز میں کیا وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ آمنے سامنے انٹریکشن تھی یہاں پہ دور بیٹھے جو مرضی کہیں وہ کیا کر لے گا سو شاید یہ کمیونٹیز جو ہیں یہ اتنی اچھی جگہ نہیں ہے کیونکہ رسپیکٹ فار انڈیویجل یہاں پہ کم ہے سولنس بھی یہاں پہ شاید کم ہے کمپیوٹنگ کا ایک افیکٹ جو سوسائٹی پہ ہوا ہے وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا اٹس کانسٹنٹلی انڈر سرویلنس تھا دیکھیے ہم ویب سائٹس پہ جاتے ہیں ہماری کلکس وہاں پہ ریکارڈ ہوتی ہیں کہ یہ جناب کہاں سے کدھر گئے every click is recorded analysed اس میں پیٹرنس دیکھے جاتے ہیں بہیویئر دیکھے جاتے ہیں اور اس کے مطابق وہ جو ویب سائٹس ہیں وہ مختلف طرح کی ریکویسٹ ہم سے کرتی ہیں ہمیں پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ بھائی آپ یہ کرنے کے یہ کریں امیزون ڈاٹ کام پہ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ میں ایک کتاب آڈر کرتا ہوں وہ مجھے پانچ کتابیں اور بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہے اور میں نے انہیں اپنا انٹرسٹ نہیں بتایا ان کے پاس ساری ہسٹری پڑی ہوئی ہے کہ میں نے کون کون سے پیجز ان کے دیکھے ہیں ان کے پاس یہ انفارمیشن بھی پڑی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے فلانی کتاب خریدی تھی انہوں نے اور کون کون سی خریدی تھی اور مزے کی بات ہے وہ پانچ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ I am really interested in them they have millions of books اس میں سے پانچ چن کے وہ مجھے بتاتے ہیں اور وہ ایسی ہوتی ہیں جو مجھے پسند ہوتی ہیں وجہ کیا ہے they are monitoring me constantly monitoring my every move on the website ایک اور چیز جو انٹرنیٹ کی وجہ سے انیبل ہوئی ہے ویب کیمز ہیں چھوٹا سا سستا سا کیمرہ ہوتا ہے جہاں مرضی لگا دیں کمپیوٹر سے کنیکٹ کر دیں اس کے بعد جہاں مرضی جا کے بیٹھ جائیں انٹرنیٹ کے ذریعے you can watch what is happening in front of that webcam والدین شاید اپنے بچوں کے کمروں میں ایک ویب کیم لگا دیتے ہیں تاکہ دیکھتے رہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں غلط حرکت تو نہیں کر رہے ہیں بچوں کی پرائیویسی تو ختم ہو گئی نا بزنس جو ہیں وہ اپنے آفیسز میں لگا دیتے ہیں تو کیا یہ ایک اچھی بات ہے ان ویب کامس کا ہر جگہ پہ لگا دینا آئی ڈونٹ نو لیکن یہ ہے کہ اٹس اے چینج ہماری سوسائٹی میں ایک چینج آئی ہے because of computing because of networks because of the internet اب جناب بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی کہ ایجوکیشن پہ کیا امپیکٹ رہا ہے کمپیوٹنگ کا ایجوکیشن پہ کیا امپیکٹ ہے انٹرنیٹ کا جناب بات کریں ڈسٹینس لرننگ کی جس کا آپس کا ہمارا کچھ تعلق ہے ڈسٹینس لرننگ جو ہے نا وہ تو ایگزٹ تو کرتی تھی انٹرنیٹ سے پہلے لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ وہ بڑا سستا ہے بڑا اچھا میڈیم ہے اور یہ جو ویب کی وجہ سے انٹریکٹو کانٹینٹ بننا شروع ہو گیا ہے کی وجہ سے ڈسٹینس لرننگ بہتر ہو گئی ہے ڈسٹینس لرننگ کی کوالٹی بہتر ہو گئی ہے ڈسٹینس لرننگ زیادہ افیکٹو ہو گئی ہے اب انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ پاسبل ہو گیا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ جو ان کے ساتھی اسٹوڈنٹ ہیں جو ہو سکتا ہے ہزار میل دور ان سے بیٹھے ہوں ان کے لیکچررس جو ہو سکتا ہے ان سے دس ہزار میل دور بیٹھے ہیں ان سے انٹریکٹ کر سکیں ان سے تھوڑی سی گپ شپ کر سکیں اور خرچہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا ریل ٹائم میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اپنے ساتھی اسٹوڈنٹ سے اپنے لیکچر سے وہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اٹ ہیز بیکم پاسبل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ہو رہا ہے ہر جگہ پہ لیکن at least it has become possible internet سے پہلے پاسبل نہیں تھا انٹرنیٹ سے پہلے ڈسٹینس لرننگ کس طرح ہوتی تھی خط و کتابت کے ذریعے سوال پوچھنا ہے لکھ کے بھیجیں جناب اگلے مہینے جواب پہنچ جائے گا آپ کو سو so جناب ڈسٹینس لرننگ میں distance was a key problem تو کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے فزیکل لوکیشن کا اتنا اب نقصان نہیں رہا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں تو اس لیے distance learning has become more effective due to this thing that we call the internet ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کیونکہ the variety of content that is available اور جس فارمیٹ میں جس انداز میں اسٹوڈنٹس کو اویلیبل ہے اسٹوڈنٹ جو ان ڈسٹینس لرننگ پروگرامس میں انرولڈ ہے they have more control lecture یعنی چاہتے ہیں یا اس کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا صرف نوٹس دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہ وینٹ ٹو لرن اٹ دیکھے نا میں سارا دن کام کرتا ہوں میرے پاس شام کو دو گھنٹے ہوتے ہیں تو میں اس وقت لرن کر لیتا ہوں کیونکہ سارے کے سارے مٹیریل تو ویب پہ کہیں پڑا ہوا ہے میں رات کو فار ایگزامپل میں گارڈ کی ڈیوٹی دیتا ہوں دن میں میرے پر ٹائم ہوتا ہے تو جناب میں دن میں پڑھ لیتا ہوں so time is not a problem why because of the internet تو students have more control over what they want to learn how they want to learn it and when they want to learn it because of the internet ایک چیز سادی سی بات ہے ایک چیز اس میں میں بلیو کرتا ہوں کہ جو فیس ٹو فیس لرننگ ہوتی ہے یعنی استاد شاگرد آمنے سامنے it's better than distance learning میرا ذاتی خیال یہ ہے نو میٹر ڈسٹینس لرننگ میں کتنے فوائد ہوں لیکن at the end of the day this is a better way of education face to face یہ جو فیس ٹو فیس لرننگ والا طریقہ ہے اس کو بھی بوسٹ ملا ہے کمپیوٹنگ کی وجہ سے اس کو بھی بوسٹ ملا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے یعنی اب ہم ایسا مٹیریل بنا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکچر تو ہوگا لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو شاید اسٹوڈنٹ نے اچھی طرح انڈرسٹینڈ نہیں کی وہ ایگزامپلس وہ ڈیمونسٹریشن وہ اینیمیشن جو ہیں وہ we can make them available on the internet اور through a C D ROM اور ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کو دیکھ کے مزید فیض حاصل کر سکیں مزید نالج حاصل کر سکیں تو یعنی کمپیوٹر بیسڈ ڈسٹینس لرننگ کی ایک پرابلم یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ دور بیٹھے ہیں استاد سامنے تو نہیں بیٹھا نا لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہیں وہ دیکھ they can not be at a university جو کہ ایک بڑے سے شہر میں بنی ہوئی ہے وہ بس بیٹھے ہیں کسی ریموٹ جگہ پہ وہاں سے نہیں ہل سکتے شاید وہ وہاں پہ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا پھر وہ اپنے بوڑھے پیرنٹس کا وہاں پہ خیال رکھتے ہیں تو یہ انٹرنیٹ بیسڈ ڈسٹینس لرننگ جو ہے that is their only option اگر انہوں نے ہائی کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے تو it's a godsend for them and how it has become possible through the internet education میں ریسرچ میں ہمیں انفارمیشن گیدر کرنی پڑتی ہے اس کے بعد ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں اینڈ دین وی گو سم ویئر اگلے وقت میں یہ ہوتا تھا آپ کا اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا صرف انفارمیشن گیدر کرنے میں اب ایسا نہیں ہے اب انفارمیشن گیدرنگ کا جو کام ہے وہ خاصا آسان ہو گیا ہے most of the information is only a few key strokes ہوئے آپ چند چیزیں ٹائپ کرتے ہیں وہ آپ کو آ جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ٹائم آپ اسپینڈ کرتے تھے انفارمیشن گیدرنگ پہ وہ اب اویلیبل ہے آپ کے پاس اس ٹائم کو یوز کر کے انفارمیشن کو اب آپ بہتر طور پہ اینالائز کر سکتے ہیں بہتر کنکلوژنز نکال سکتے ہیں سو so, انٹرنیٹ کی وجہ سے نا you have more time to think instead of gathering information نا you are thinking you are analysing اس سے جو آپ کے ریزلٹس آئیں گے وہ ذرا بہتر ہوں گے اور یہ بھی کہ کمپیوٹر جو ہے نا ایک اب ایکٹیو پارٹ بن گیا آپ کے کریٹو آپ کے تھنکنگ پروسیس کا آپ کچھ سوچتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ اچھا اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن کہاں سے ملے گی وہ آ جاتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا اور سوچ سو یہ ایک کانسٹنٹ انٹریکشن ہو رہی ہے between you and the computer and the internet اور اس کی وجہ سے آپ یہ ایک انٹریکٹیو پروسیس کے ذریعے آپ جو ذہن میں کچھ بنا رہے ہیں خیالات بنا رہے ہیں ان کو بہتر سے بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں so computers have become an active part of that creative process health کے بارے میں میں ٹیلی میڈیسن کا تذکرہ کرنا چاہوں گا دیکھیے نا میں چاہتا یہ ہوں کہ پاکستان کا ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہے اس میں ایک اسکن اسپیشلسٹ ہونا چاہیے اس میں ایک نیورولوجسٹ ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں یہ لیکن as you know we can't do that ایسا نہیں ہوگا بہت مشکل ہے تو کیا کریں وہ جو لوگ ریموٹ ایریاز میں ہیں جو سب چاغی میں بیٹھے ہیں سب بی میں بیٹھے ہیں ان کو اگنور کر دیں کہ جی ہم سوری ہم آپ کو یہ جو اچھے ڈاکٹر ہیں نہیں فراہم کر سکتے دوڑ جاؤ یہاں سے نہیں computer and the internet bring us a solution that solution is telemedicine internet based telemedicine ہوتا یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ ایک ڈاکٹر ہیں آپ نیورولوجسٹ ہیں آپ کے پیشنٹ جو ہیں وہ سو میل دور ہزار میل دور ایک ریموٹ سے گاؤں میں بیٹھے ہیں آپ کے درمیان میں انٹرنیٹ کے تھرو ایک چینل بنا ہوا ہے جس کے ذریعے بات چیت بھی ہو سکتی ہے ٹیکسٹ بھی ادھر سے ادھر جا سکتی ہے کچھ امیجز بھی ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے انسٹرومینٹس بھی ہیں جو آپ کا جو مریض ہے ہزار میل دور بیٹھا اس کے پاس ہے تھرمامیٹر ہے اس سے آپ ہارٹ ریٹ بھی شاید چیک کر سکیں ایک اور انسٹرومینٹ ہے اس کے ذریعے تو وہ جو انسٹرومینٹس ہیں وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں یعنی سینسر وہاں پہ ہے اس کی ریڈنگ یہاں پہ نظر آتی ہے تو ایک چیز اور بھی ہے وہاں پہ وہ یہ کہ ایک ٹرینڈ اسسٹنٹ بھی ہے اب دیکھیے جو نیورولوجسٹ بے شمار پیدا کرنا وہ شاید ذرا مشکل ہو لیکن ٹرینڈ اسسٹنٹس پیدا کرنا وہ نسبتاً آسان ہے تو جناب وہاں پہ مریض ہے انٹرنیٹ کے تھرو یہ ایک چینل ہے کمیونیکیشن کا کچھ میڈیکل انسٹرومینٹس ہیں جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں اور ایک ٹرینڈ اسسٹنٹ ہے اب ہوگا کیا اس ٹرینڈ اسسٹنٹ ان انسٹرومینٹس کی مدد سے اس آڈیو ویڈیو چینل کی مدد سے میں مریض کے بارے میں اپنی ایک رائے قائم کر سکتا ہوں میں اس کے مختلف چیزیں چیک کر سکتا ہوں اس سے سوال جواب کر سکتا ہوں اس کی ٹیمپریچر ریڈنگ لے سکتا ہوں اور بتیرے کام اس کے ساتھ کر سکتا ہوں تو میں یہ سارے کا سارا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہوں یعنی اس کو ایگزامن کرتا ہوں اور اس کے بعد جو بھی میرے ذہن میں میڈیسن آتی ہے اس کو پرسکرائب کرتا ہوں میں یہاں بیٹھا مریض بہت دور بیٹھا اور مریض کو میرے ہاتھوں شفا مل رہی ہے دیٹس کالڈ ٹیلی میڈیسن جناب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ از پروگرس نیسری دیکھیے progress is being made every day in computing سوال یہ are we going in the right direction یہ جو پروگرس ہم کر رہے ہیں یہ کیا صحیح ڈائریکشن میں ہو رہی ہے دیکھیے سوال یہ ہے کہ is it okay to to to to make available all sorts of information everybody ٹھیک ہے انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے ویب پہ ہر طرح کی انفارمیشن اویلیبل ہے از اٹ نیسری کہ ہم ہر طرح کی انفارمیشن اویلیبل کریں یعنی does everybody need to know کہ ہائیڈروجن بام کس طرح بناتے ہیں کیونکہ وہ انفارمیشن جو ہے ویب پہ اویلیبل ہے it's dangerous information is it okay to make that information available surveillance technology ہیں اس میں بہت انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کیا مطلب ہے اس کا پرسنل پرائیویسی کی کوئی ویلو نہیں ہے یہ جو ہمارا زبردست قسم کا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس فیوچر ہوگا اس میں میری پرسنل پرائیویسی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ یہ بے شمار پیسے جو سرویلنس ٹیکنالوجی میں لگا رہے ہیں یہ کہاں یوز ہونا ہے اس نے مجھے مانیٹر کرنا ہے نا تو یہ جو اتنی انویسٹمنٹ ہے یہ ضرور کرنی ہے آپ نے سرویلنس ٹیکنالوجی میں مجھے تو پسند نہیں ہے ہر چیز کو آٹومیٹ کرنا کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے کہ ایسا روبوٹ بنایا جائے کہ جو چھوٹا سا ایک انفینٹ ہے اس کا وہ خیال رکھ سکے تاکہ ماں جو ہے وہ کوئی اور جا کے کام کر سکے ماں کا اور بچے کا تعلق جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا اس طرح تو از از اٹ اٹ نیسری کہ ہم ہر طرح کی آٹومیشن میں انویسٹ کرتے جناب یہ کچھ سوالات ہیں ہو سکتا ہے جو میرے آنسرز ہوں وہ آپ سے میچ نہ کرتے ہو لیکن I respect your open you should respect mind ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جناب ٹھیک ہے پروگرس از انویٹیبل ہوگی تو ضرور لیکن آپ جو کہ میرے فیوچر کے کریٹرز ہیں آپ ذرا اس کے بارے میں سوچ لیا کریں کہ جو پروگرس ہو رہی ہے یہ فائدہ مند ہے سود مند ہے یا پھر نقصان دہ ہے آئی کمانڈ یو کہ ٹھیک ہے آپ جا کے فیوچر کو انوینٹ کریں بنائے فیوچر زبردست فیوچر بنائے it's your duty and you may not desist from it لیکن یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ جو میں فیوچر انوینٹ کر رہا ہوں اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے اس کی سوشل امپلیکیشن کیا ہوں گی اس کا سوسائٹی پہ کیا فرق پڑے گا تو کرنے سے پہلے سوچ لیں آج جناب ہم نے بات کی آپ سے سوشل امپلیکیشنس کی ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹنگ کا بزنس پہ ورک انوائرمنٹ پہ ہیلتھ پہ ایجوکیشن پہ ہماری سوشل لائف پہ کیا اثر پڑا ہے نیکسٹ ٹائم ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہم نے نیکسٹ ٹائم بات کرنی ہے کمپیوٹنگ پروفیشن کی کہ کمپیوٹر پروفیشن میں جس میں آپ سب لوگ شاید جائیں گے اس میں آپ کا کیا رول ہوگا آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی کس طرح کے مختلف طرح کے رولز ہیں کمپیوٹنگ میں اور یہ بھی کہ کمپیوٹنگ پروفیشن میں کس طرح کے ایتھیکل ایشوز ہیں کہ جن کا ایز اے کمپیوٹر پروفیشنل ہمیں خیال رکھنا چاہیے تو یہ ڈسکشن ہوگی next time until that time اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ